حشیم نے ابو ہاشم سے انہوں نے ابو مجلس سے اور انہوں نے قیس بن سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم کھا کر کہتے ہوئے سنا کہ آیت یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے بدر کے دن مبارزت یعنی رو در رو سیدھی لڑائی کی حضرت حمزہ حضرت علی اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم اور دوسری طرف سے ربیہ کے دو بیٹے اتبا اور شیبہ اور اتبا کا بیٹا ولید صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو باسٹھ